عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے انہوں نے عراق بن مالک سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے ذمے نہ اس کے غلام میں صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تہتر